السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت حضرت رام مفتی صاحب اور سبھی حاضرین محفل جناب ہمارے فارس بھائی نے سوال کیا ہے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں پہلے تو انہوں نے سلام عرض کیا ہے اور جناب ان کا سوال ہے کہ حضرت صاحب آپ نے شیعہ اور دوسرے گستاخوں کی نماز جنازہ کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا پورا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا آپ کی آپ کا بہت شکریہ لیکن اگر غلطی سے اس مسئلہ کے علم سے پہلے جو ہم ان کے جنازوں میں شرکت کرتے رہے یا شرکت ہو چکی ہے اب اس بارے میں کیا حکم ہے براہ کرم یہ اس بارے میں بتا دیجئے اور ان کا دوسرا سوال بھی ہے فارث بھائی کا کہ کلم پاک ورد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا کلم پاک جب شروع کریں تو پہلے مکمل کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر درمیان میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ود کرتے رہیں اور آخر میں پھر مکمل کلمہ پڑھ لیں اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا پورے کا پورا کلمہ ہی پڑھ کر ود کرنا چاہیے اس بارے میں بھی بتا دیجیے گا جزاک اللہ خیر جی ماشاء اللہ میرے بھائی بھول جھوک کر تو اللہ معاف کرتا ہے بھول کے پڑا تو اللہ اس کو معاف کرے جان کسی بھابھی کا جنازہ پڑھنا کیونکہ گستاخ رسول ہیں وہابی صحابہ جو ہیں شیعہ جو ہیں وہ گستاخ صحابہ ہیں جان بوجھ کے جو ہے وہ کسی ایسے مرتاد کا جنازہ پڑھنا حرام ہے یہ کوئی البانی کی تٹی آئی ہے اس کے منہ سے کی بو آ رہی ہے یہ شاید بدت کی ٹٹی کھا کر آیا ہے تو البانی ایک ایسا شخص ہے جو امام بخاری کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب و توحید میں البان کیا گیا نہیں ہے تو کتاب و توحید میں جہاں اللہ جل مجد الکریم کے وقت کی تعبیر کی تو البانی اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ یہ تعبیر کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی معذ اللہ استغفر تو اصل میں یہ لوگ سر سے پاؤں تک دیتی ہیں ان کو جیسے بہار کے اندے کو ہر چیز ہری نظر آتی ہے ایسے بہادیوں کو ہر چیز بدت نظر آتی ہے اور یہ پتا نہیں کہ ان کا نام بدت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی اپنے آپ کو بدت یعنی صفی یا بہادی نہیں کہلایا تھا ان کے حکام بدت اور ہم نے بارہ سوال جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر دیے ہوئے ہیں ان سب سے کہا ہوا ہے کہ کیا نا تک ان کا جواب لاؤ لیکن یہ لوگ یہاں آ کر شرارتیں کرتے ہیں اور اچھے بلے روم کا جو ہے وہ ماحول جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو جس کسی کو اپنے مسلک پر مان ہو وہ چاہیے کہ ہمارے پہلے ان بارہ سوالوں کا جواب لائے جس پر وہ روز عمل کرتے ہیں اور بدت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اہل سنت و جماعت جو مسل کے حق ہے اس پر آ کر فتوے لگانے کی کوشش کرے